اب جو چار ہیں وہ ایک مزاج کی ہیں اور یہ چاروں اب شروع جو ہو رہی ہیں وہ علی میم سے ہو رہی ہیں ان میں سب سے پہلی صورت العنکبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم علی العظیم یہ صورت مبارکہ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے کہ تقریباً تعین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سن پانچ نبوی میں نازل ہوئی ہے اور صورت اس وقت یہ ہو چکی تھی مکے کے اندر کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا جا رہا تھا تین سال تک تو یہ ہوا ہے حضور نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو پہلے تین سال تو یہ ہے کہ کوئی زیادہ الارم محسوس نہیں کیا خطرہ محسوس نہیں کیا مکے والوں نے بلکہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ چٹکیوں میں اڑا دیں استحزا ہے تمسخر ہے شاعر ہے شاعر ہے یہ ہے وہ ہے جو بھی کہہ کر کہ جیسے کہ ول جو ہوتی ہے کسی کی اگر یہ ان کی جو ول ہے اس کو کل کر دیا جائے تو اگر یہ بدل ہو کر بیٹھ جائیں محمد تو یہ سارا معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا جو داڑی ہے جو لیڈر ہے اگر اس کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح ختم کر دیا جائے تو استحزا سے تمسخر سے یہ پرسیکیوشن جو تھی وربل تھی زبانی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت تو بڑھ رہی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے غلاموں کے طبقے میں سے لوگ ان کے پاس آ گئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں اور ہمارے نوجوان ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں ہمارے نوجوان ان کے پر ایمان لے آئے ہیں اونچے گھرانوں کے نوجوان بن عمیر آ گیا ہے اور عثمان ابن عفان آ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نما اور فلاں آ گئے ہیں سعد ابی وقاص آ گیا وہ بھی نوجوان تھے یہ جو اس طرح کے اونچے گھرانوں کے لوگ آ گئے ہیں تب انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ان کو سزا دی جائے انہیں مارا جائے انہیں گھروں میں بند رکھا جائے اور خاص طور پر جو غلام تھے بیچارے جن کے کوئی وہاں حقوق تھے ہی نہیں غلام تو اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا وہ اگر آقا اپنے غلام کو قتل بھی کر دے تو اس پر کوئی جرم نہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی بکری تھی جب تک آپ نے چاہا گھر میں اپنے باندھے رکھا اس کا دودھ پیا جب آپ نے چاہا اس کو ذبح کیا گوشت کھا لیا تو اس میں آپ کو کون پوچھے گا کہ یہ بکری کیوں ذبح کی تم نے بھائی بکری میری ملکیت تھی اسی طریقے سے غلام کو تو جو چاہے وہ کر سکتے تھے جس طرح چاہیں سکائیں ماریں ہلاک کر دیں کوئی ان پر مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا ایسا اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت تو سب سے زیادہ شدید معاملہ جو ہوا ہے وہ غلاموں کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ کہ کچھ اور لوگ وہاں پر ایسے تھے جو حلیف کی حیثیت سے رہتے تھے وہ کرشی نہیں تھے وہ نام بھی نہیں تھے لیکن کرشی بھی نہیں تھے لیکن یہ کہ مکے میں ان کا قیام تھا کسی کرشی کے امان اس سے امان لے کر اس کے حلیف کی حیثیت سے جیسے یہ آئے تھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ علو یہ یمن سے آئے تھے بلکہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خواب آیا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت ہے کیونکہ یمن میں عیسائی تھے اور وہاں چرچا موجود تھا ان چیزوں کا اس حوالے سے ان کے علم میں جب یہ بات آئی اور انہیں اندازہ ہوا کہ اس علاقے میں نبی کا ظہور ہونا ہے تو وہ یہاں آ گئے اور ابو جہل کا چچا تھا وہ شریف انسان تھا اس کا حلیف بن کر اور اس کی زیر کفالت انہوں نے مکے میں رہنا شروع کر دیا اور اسی کی یہ لوڈی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو جو آقا تھا ابو جہل کا چچا اس کی اجازت سے حضرت سمیہ سے نکاح کر لیا اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام عمار تھے تو عمار اور ان کے والد یاسر اور والدہ عمار کی اور یاسر کی اہلیہ یہ سمیہ یہ تین کا خاندان تھا وہ جو چچا تھا ابو جہل کا اس کا انتقال ہو گیا اب گویا کہ اس خاندان کی سربراہی ابو جہل کے ہاتھ میں ہے تو اس نے ان تین پر جو بھی تشدد کیا ہے سب سے زیادہ دو کو تو ٹارچر کے ذریعے سے اور ٹارچر کے پھر آخری نتیجے میں ان کو دونوں کو شہید کر دیا حضرت یاسر کو بھی اور حضرت سمیہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار نے بمشکل جو ہے جان بچائی اپنی ایک کلمہ کفر کہہ کر پھر انہوں نے جان بچا لی اور پھر اس پر پچھتائے بھی بہت یہ میں نے کلمہ کفر کیوں کہا لیکن قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر انسان کہہ اور اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو ایمان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے مگر یہ جو تشدد ہو رہا تھا شدید انہی میں سے ایک ہے خباب عرب رضی اللہ تعالیٰ یہ لوہار کا کام کرتے تھے یہ بھی اونچے گھرانے کے آدمی نہیں تھے ان کے ساتھ بھی پھر جو کچھ کیا گیا ہے ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ دہتے ہوئے انگارے جو ہیں وہ زمین کے اوپر بچھائے گئے انہیں بلایا گیا اتارو اپنا کرتا کرتا اتار دیا اب لیٹ جاؤ ان کے اوپر ننگی پیٹھ کے بل وہ بہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیے گئے پھر یہ کہ اسی انگاروں سے ان کی کھال جو ہے وہ جلی اور پیٹھ کی چربی پگلی اس سے وہ انگارے جو ہے وہ ٹھنڈے ہوئے یہ صورت حال تھا وہ حضرت عباد جو ہے حباب العرق رضی اللہ عنہ وہ راوی ہیں کہ جب ہم پر یہ شدت اتنی ایسی ہو گئی کہ ناقابل برداشت ہو گئی تو ہم پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اس وقت جو ہے خانہ کعبہ کے ایک دیوار کے سائے میں ذرا کہ ایک طرف کو سایہ تھا تو آپ نے اپنی ایک چادر جو ہے اس کا تکیہ بنایا ہوا تھا اور آپ اس طرح فرما رہے تھے تو ہم گئے ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہمارے لیے اللہ کو اللہ کو نہیں پکارتے ہمارے لیے اب یہ چیزیں ناقابل برداشت ہو رہی ہیں کب تک ہم جھیلیں گے کب تک برداشت کریں گے لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ ناگوار گزرا آپ اس پر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو ابھی تو تم پر وہ چیزیں آئی ہی نہیں ہے جو تم سے پہلوں پر آئی تھیں ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو لا کر آدھا زمین میں گاڑ دیتے تھے اور باقی جسم جو آدھا اس کا ہوتا تھا زمین سے باہر تو سر کے اوپر آرا رکھ کر چیزنا شروع کر دیتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں مار دیتے تھے یہ بھی ہوتا تھا زندہ آگ میں جلا دیتے تھے یہ بھی ہوتا تھا تو تم جلدی کر رہے ہو خدا کی قسم وہ دن تو آئے گا کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک جائے گا اس سے سوائے اللہ کی کسی کا خوف نہیں ہوگا لیکن بہرحال تمہیں صبر کرنا ہوگا وہ انداز ہے اس رکوع کا یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ کبوت کا یہ گویا کہ ایک تحریک اور ایک دعوت اور انقلابی تحریک ہو انقلابی دعوت ہو اس میں جو آزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں مصائب آتے ہیں ظاہر بات ہے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی تبھی کوئی کام ہوگا بغیر اس سے تو نہیں ہوتا اور جب تصادم کا مرحلہ شروع ہو جائے جب یہ ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے جس کے اندر کہ وہ کام کر رہے ہیں وہ محسوس کریں کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن گئے ہیں وہ پرسیکیوٹ کریں اور انہیں ستائیں تو پھر اس وقت جو مسائل ہوں گے ذہنوں کے اندر ان کا حل ہے اس میں اور یہ اس اعتبار سے ضرورت السلام ہے پورے قرآن مجید میں اس موضوع کے اعتبار سے یہ چوٹی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی یہ کل شعین ضرورت یا کل شعین سلام ہر شہر کی ایک چوٹی ہوتی ہے وہ سلام القرآن صورت البقرہ قرآن کی بحثیت مجموعی چوٹی وہ تو سورہ بقرہ ہے لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں مختلف جو مضامین کے اعتبار سے میں نوٹ کرا کر آیا ہوں کہ اس موضوع پر یہ آئے یہ گویا کہ ذروائے سلام ہے یہ رکو جو ہے یہ اس موضوع پر ذروعۂ سلام ہے قرآن مجید کا اس کا کلائمیکس ہے اس کی چوٹی ہے سو رکو الناس و آمنا و حملہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا اب دیکھ رہے ہیں اب وہی تیکھا انداز ہے اظہار ناراضگی ہے اظہار خبری ہے اس لیے کہ تم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اب یہ تین آیتیں میں آپ کو نوٹ کرا چکا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چودہ ام حسب تم من تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں اسی کی ہم مضمون آیت جو ہے سورہ عال عمران میں آئی ہے آیت نمبر ایک سو بیالیس اسی کی ہم مضمون آیت آ چکی ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر سولہ لیکن یہ کہ یہ مکی قرآن میں یہ آیت یہ ہے جڑ اور بنیاد جو ہے کہ اس کا ظہور جو ہو رہا ہے پھر یوں سمجھیے کہ یہ کلی کھلی ہے تو تین اس کی جو پتیاں نمایاں ہوئی ہیں اس آیت کی وہ سورہ بقرہ سورہ عال عمران اور سورہ توبہ میں ہے حسب الناس اور ناس کہا ہے یہ بھی نہیں کہ اہل ایمان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی یہ بھی ایک طرح سے اعتاب کا انداز ہے اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں تم جلدی بچا رہے ہو حسب الناس یقول و وکونا کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں آزمایا نہ جائے گا ولقت فتح قبل ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے ہر ایک کو آزمایا آزمائش کے بغیر ہم نہیں کسی کے ایمان کو تسلیم کرتے فلا اللہ الزین صدق القاظمین تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر کے رہے گا لفظی ترجمہ تو ہوگا اللہ جان کر رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ جانتا ہے لیکن اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے کون منافق ہے کون ضعیف الایمان ہے کون قوی الایمان ہے کون صادق الایمان ہے کوئی کون ہے جھوٹ موٹ کا مومن بنا ہوا ہے کون وہ دودھ پینے والا مجنو ہے اور کون واقع تک جانسار مجنو ہے یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے آزمائشوں سے اور ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے تو لازمن اللہ واضح کر کے رہے گا مبرہن کر دے گا ان کو بھی کہ جو سچے ہیں اور وہ یقیناً واضح کر دے گا نمایاں کر دے گا ان کو بھی جو جھوٹے ہیں اب اس کے ساتھ ہی دیکھیے اس میں جو عجیب آپ کو بات ملے گی اس رکوع میں یہ دو آیتیں آئی ہیں کیونکہ ایک آیت تو حروف مقدار پر تھی یہ دو آیتیں آئی ہیں اس میں تو ایک طرح کی ڈانٹ پڑ گئی ہے صحابہ کرام کے اوپر جنہوں نے ذرا سا بھی شکوا کیا تھا لیکن اب دو آیتوں میں اس کی دلجوئی ہے ان کی یعنی یہ کہ ایک طرف ترغیب ہے تو ترغیب بھی ہے جیسے کوئی شفیق استاد ہوتا ہے کبھی کسی وقت ڈانٹتا بھی ہے کوئی گڑکی بھی دیتا ہے کوئی جھڑکی بھی دیتا ہے کسی وقت مارتا بھی ہے سزا بھی دیتا ہے پھر لیکن کسی وقت پھر یہ کہ حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے تھپکی بھی دیتا ہے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے کہ حدیث میں آیا خلق آیا مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے کنبے کی حیثیت رکھتی ہے تو دو آیتیں جو آئی ہیں وہ تو گویا کہ ایک طرح سے سرزنش کی اور اظہار ناراضگی اظہار خفی اب دو آیتیں دیکھیے ام حسب الدین یا ملون سیاحت یسب کیا سمجھا ہے گمان کیا ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں یہ اشارہ ہے ابو جہل جو مار رہا ہے حضرت یاسر کو مار رہا ہے حضرت سمیہ کو مار رہا ہے ٹارچر کر رہا ہے یا جو بھی امیہ ابن خلف ہے جو حضرت بلال کے ساتھ وہ سختیاں کر رہا ہے گلے میں رسی ڈال کر اور جو جانوروں کی لاشیں ہوتی ہیں ان کے طریقے سے گھسیٹا جا رہا ہے بتی کی گلیوں کے اندر اور بڑی تپتی ہوئی گلیاں ہیں اور اوپر سورج آگ برسا رہا ہے اور سیدھا لٹا دیا گیا ہے انہیں ننگے پیٹ اور پھر اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا ہے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے اب یہ بات ان کی طرف آئی تو گویا کہ اہل ایمان کے لیے ایک دل جوئی اور تشفی ان کے زخموں پر برہم رکھا جا رہا ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ بچے رہیں گے ایک وقت آئے گا چنانچہ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بدر میں امیہ ابن خلق جو ان کا آقا تھا اسے قتل کیا ہے حالانکہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے کوشش کی اس کے ساتھ کچھ ان کے تعلقات تھے پرانے اس کے بنا پر اس کو بچانے کی کوشش کی کہ تاکہ اسے قید کر لیں قتل نہ ہونے دیں قیدی ہو جائے تاکہ پھر یہ کہ خدیہ دے کر چھوٹ سکے لیکن حضرت بلال کو جو غصہ تھا اس پر وہ پورا غصہ انہوں نے اس کو اتارا ہے اور یہی بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو مکے میں بارہ برس کہا گیا کہ ذرا اپنے ہاتھ روکے رکھو تو نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے اور وہ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے اب تک تمہارے ہاتھ ہم نے باندھے رکھے ہوئے تھے اور اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں اب حسب الزین یا ملون سیات کیا یہ سمجھتے ہیں ابو جہل اور یہ ابیا ابن خلف اور کے قبیل کے اور لوگ کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے اس وقت ہمارے ان اہل ایمان بندوں پر جو چاہیں یہ کر لیں ہمیں کچھ دیر کے لیے ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے لیکن بالآخر پکڑیں گے انہیں تو ان بد شرب کا شدید وہ پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی دوسری آج جو ہے مزید ان کی دلجوئی کے لیے من اللہ فن اللہ لاحت جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ معین وقت آ کر رہے گا یعنی اے بلال اور اے ابو فقیح اور اے خباب تمہیں کہیں یہ گمان نہ ہو شیطان یہ وسوسہ نہ کہیں تمہارے دلوں میں ڈالے اور تمہیں پریشان کرے کہ پتہ نہیں آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے جیسا کہ میں نے ارد کیا تھا کہ دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے اب آپ نے جان مال تو ساری یہاں دینی ہے دنیا میں دینی ہے جنت ملے گی آخرت میں تو جو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے نو نقد میں تیرا ادھار یہ ادھار کی دنیا جو معاملہ ہے سودا ادھار کی جنت ہے یہ اور تم دنیا کے اندر اپنا سب کچھ جٹا رہے ہو تو ایسا نہ ہو تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان تمام کی سار اور قربانی کی جو تم دے رہے ہو اس کے دین کے لیے اس کی توحید کے لیے اس کا بھرپور تمہیں صلاح دے گا وہ ہوا سمیع العلیم وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں وہ من جاہد افعین نماز جاہد النفس اب پھر ایک ذرا تھوڑے سے سرزنش کی آیت بھی آ گئی دو آئی تھی سرزنش کے انداز میں دو دل جوئی کے انداز میں اب پھر ایک پھر سرزنش کا انداز ہے وہ کیا ہے النفسی دیکھو اگر تم کو قربانیاں دے رہے ہو تکلیف اٹھا رہے ہو اشار کر رہے ہو تو جو بھی جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے وہ ہمارے اوپر احسان نہ سمجھے اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اونچی ہے یہ سورہ حجرات میں جا کر پڑھیں گے یمن علیہ اللہ تمن علیہ اسلام کو بری اللہ یمن علیہ الداک ایمان تم اگر اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے کچھ کرتے ہو تو نہ احسان سمجھو اللہ پر اور نہ احسان سمجھو اللہ کے رسول پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے اور تمہیں یہ ساری کام کرنے کی توفیق کو دے رہا ہے یہ احسان مانو منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کو نہیں اس کا احسان نہ کرو بادشاہ پر کہ تم خدمت کر رہے ہو بادشاہ کی منت شناس ازو کہ بخدمت خدمت میں تک اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو ومن جہاز فہ نماز دائز سے اب دیکھ رہے کہ کس قدر متعلق یہ چیزیں ہیں انسانی احساسات ہوتے ہیں اس طرح کے خیالات آتے ہیں ان اللہ غلی العالمین اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے اسے کسی کی احتیاط نہیں ہے ولزین آمن عامر سالت اب ایک آیت آ رہی پھر دل جوئی والی اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کریں گے ایمان کے تقاضے پورے کریں گے ثابت قدم رہیں گے ان مصیبتوں کو جھیلیں گے لنک ناز ہم سیے آتے ہی ہم لازمند دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو ان کے نامہ اعمال کے اوپر اگر کوئی دھبے ہوئے بھی کوئی چھینٹی ہوئی بھی تو ہمیں ہٹا دیں گے اور احسن الزی قانو یا لازمند بدلا دیں گے اس رقو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لام مفتو شروع میں اور پھر نون مشدد جو ہے وہ کس قدر تکرار کے ساتھ آ رہا ہے فلا یا لمن اللہ الزین صدق ولا یا لمن القاظمین آیت نمبر تین کے اندر بھی دو مرتبہ وہ سیدھا آیا اب یہاں جو آیا عنہم سیئاتہم ہم لازمن ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے فلنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون اور یقینا بدلہ دیں گے انہیں بہت عمدہ ان کے اعمال کا ووصینا الانسان بوالد ہے اب ایک مسئلہ اور تھا عملی جو لوگ ایمان لائے تھے نوجوان تھے دو ان میں سے نوجوان تھے اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کرے ہمارے حقوق ہے تمہارے اوپر ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے لہذا ہمارا حکم مانو ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تم اپنا تعلق توڑ لو چھوڑو اس کو دین کو کیوں اس میں لگے ہوئے ہو آخر تم ہماری اولاد ہو ہم نے تمہیں پالا خاص طور پہ ماں حضرت ابن ابھی وقاص کی والدہ والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن والدہ جو ہے اسے بڑے ناز و نام میں پالا تھا اب اس کے بعد مرن برت پک لیا اس عورت نے ماں جو تھی حضرت شادی ابن ابھی وقاص کی اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی مر جاؤں گی نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اب دیکھیے اس نوجوان سلیم الفطرت نوجوان جو ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک شریف انسان ہے نوجوان ہے ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے تو کتنے بڑے امتحان سے دو چار ہو گیا تو مسئلہ پیدا ہوا کہ معاملات میں کیا کیا جائے ایک والدین کے جو احسانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں والدین کا کے ساتھ حسن سلوک خود قرآن مجید میں چار جگہ میں نوٹ کرا آیا ہوں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہیں والدین بھی ان کے خلاف حکم دے رہے ہیں تو کیا کریں فرمایا وہ سینل انسان ابھی والدین ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اس نے سلوک کی وصیت ہم نے کی ہے بار بار کی ہے وہ ان جہدا کرے کا کبھی مال ایسا نہ کبھی لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے تم سے جہاد کرے اب دیکھیے جہاد کا لفظ یہاں مشرق والدین کے لیے آ رہا ہے جہاد جدوجہد کرنا کوشش کرنا دباؤ ڈالنا وہی جہدا کل تشرے کبھی مال ایسا صلاح کبھی علم کہ میرے ساتھ تم شرک کرو اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی نہیں فلاد تیرے ہو ماں تو ان کا کہنا نہ مانو گویا یا کہ یہاں وہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں اب والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں اللہ کا حق فائد ہے لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے اللہ کا حکم وہ مقدم رہے گا والدین کا حکم دوسرے نمبر پر ہوگا ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نوجوان وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانٹ کرنا بات کرے ڈپٹ کر بات نہ کرے سینہ تان کر نہ کرے اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم یا آبت یا آبت یا آبت وہ ابا جان امی جان آپ دیکھیے میرے لیے مجبوری ہے میں نہیں کر سکتا ہوں آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر دباؤ نہ ڈالے نرمی کے ساتھ ان میں جس طریقے سے بھی ہو لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے یہ بات اور مزید کھل کر آئے گی سورہ لکمان میں وہی جا کر کبھی ایمال کبھی عم ال فلاں کو کہ ہما تم دونوں کا کہنا مت مان علیہ مرجے حکم میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے فولب بے حکم بے ما تم کا اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا جتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کٹ رہے ہیں والدین سے کٹ رہے ہیں بھائی سے جدا ہو رہے ہیں اب یہ اتبا ابن ربیہ جو بہت بڑا سردار تھا ان کے بڑے بیٹے جو ہے حذیفہ ابن رتبہ وہ ایمان لے آئے چھوٹا بھائی وہ تھا کہ جو میدان میں گیا میدان جنگ میں باپ کے ساتھ غزبۂ بدر میں جو پہلے جو تین جو ہے معاشرے جہنم ہوئے وہ بھی تھا ولید بن بھی غالبا نام تھا اس کا تو بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے رشتے داروں سے اب کٹ گئے ہیں والدین سے گھر نکال دیے گئے ہیں تو اب ان میں جو ان کے دل زخمی ہے ان زخمی دلوں پہ مرہم کیا رکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو جڑے بھی تو ہو اب تم محمد سے جڑ گئے ہو اب تم ابو بکر سے جڑ گئے ہو اب تم ان یہ جو اہل ایمان کا طبقہ ہے اب ایک نئی برادری وجود میں آ رہی ہے یہ تمہارے اصل بھائی ہیں یہ دوارے جو دین کے اندر بھائی ہیں جو نظریاتی بھائی ہیں جو ہم مقصد بھائی ہیں یہ ہے تمہارے اصل عزیز تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں کٹنے کا بھی حکم دے دیا ہے لیکن یہ کہ اس نے جو تمہارے لیے ایک رفاقت فراہم کی ہے ولدین عامن عامر صالحات اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور دیکھ عمل کرے انہیں داخل کریں گے صالحین میں اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گیا محمد الرسول اللہ نے انہیں چھاتی سے لگایا سینے سے لگایا اور جیسا کہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں حضور کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے ذرا اپنے کندھے توازو آپ اے محمد آپ توازو اختیار کیجئے ان کے سامنے اپنے کندھے جھکائیے وقف جناح کر علموں اور وقف جناح کل منی تباہ کا من المومنین دو دفعہ آ چکا سورہ ہجر میں آ چکا سورہ تحب میں آ چکا تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا اور پھر آخرت میں نبی نب صدیقی نوشی ان کی رفاقت حاصل ہوگی اب ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لے آئے اللہ پر اور لاتے بھی ہیں خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں کوئی فریب نہیں ظاہر بات ہے کہ مکے میں کوئی فریب کے لیے کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا وہ تو حالات ایسے پیدا ہوئے مدینے میں آ کر کہ جہاں ایمان کا اعلان فریب کے تحت بھی ہونے لگا لیکن یہ کہ مکے میں تو ظاہر بات ہے جو ایمان لایا اس کو مار پڑنی شروع ہو گئی تو اس میں کہے کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹ موٹ کا ایمان کائے کو لائے گا لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کم ہمت ہوتے ہیں جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کچھ لوگ باہمت ہوتے ہیں کچھ کم ہمت ہوتے ہیں باہمت وہ ہے کہ جو ایمان لائے اب ہر کے بعد آباد ہر جو ہو سو ہو ماں کشتی درا بندا جان جاتی ہے جائے کوئی بات نہیں جو ہو سو ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی گھبرا اٹھتے ہیں اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے استقامت کا ثبوت اب نہ دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تمہارا کیا انجام ہوگا اب وہ ذرا ہے کہ اس میں ان کے لیے پھر تحدید ہے سے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یقول و آمنا بلّہ ہم اللہ پر ایمان لائے فیضا اوزی یا فلاہ ہے جب اللہ کی راہ میں اللہ کی توحید کو ماننے کی وجہ سے ان کو ایزا پہنچائی جاتی ہے پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے جعل فطمت اللہ سے عذاب اللہ تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی فتنے کو آزمائش کو یہ ایسے اس سے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے کم ہمت ہی ہے والا انجا نسم رب کا اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے صورتحال تبدیل ہو جائے فتح آپ کو مل جائے حالات اچھے ہو جائیں لا یقول انا کنہ معم اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے یہ یہ کردار پہلے بھی آ چکا سورہ بکرا میں آ چکا سورہ حج میں آ چکا ومن النا سے نصاب خیر القمال نہ بھی وہی یہی خطرہ دنیا والا وہی کردار پھر یہاں پر آگے آئے کوئی کہا کہ ہمیں مان لے آئے لیکن جب تکلیف آئی کوئی مصیبت آئی تو ایسے گھبرا گئے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر نصرت آ جائے تو یہ آپ موجود ہوں گے کہ ہم بھی ساتھی تھے آپ کے اب علیہ صلی اللہ معافی صدور العالمین تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے کہ جو تمام جہان والوں کے دلوں کے اندر ہے اور جو ان کے سینوں کے اندر مثبت ہے بلا یا لمن المنافقین اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو گویا کہ یہ شکل جو ہے یوں سمجھیے یہ وہ روگ ہے کہ یہ اگر بڑھ گیا تم نے ابھی نپنی ایون دی بڈ ابھی فوری طور پر اس کی اصلاح کر لو فوری طور پر علاج کر لو ابھی ٹی بی کا تمہیں انفیکشن ہوئی ہے فرسٹ اسٹیج میں ہے علاج کر لو لیکن اگر کہیں تم نے اس وقت پرواہ نہ کی اس کی اور یہ مرض بڑھ گیا تو یہ منافقت تک لے جائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ پھر کھول دے گا کہ یہ منافقت ہے تو یہ ہے اصل میں پورے مکی قرآن میں یہ ایک جگہ ہے جہاں لفظ منافقین آیا ہے باقی کردار آیا ہے سورہ حج کے اندر بھی لیکن وہاں لفظ منافق نہیں ہے ممن اللہ سے میں آبد اللہ علیہ حرفن فی نصاب خیر الطمان بھی وہی نصابت و فطرت القلب اعلیٰ وجہ ہی خسرت دنیا و آخرہ لیکن یہاں کھول دیا گیا یہ کردار کس کا ہے یہ تو پھر منافق سے ولایا لمن اللہ الزین امن ولایا لمن المنافقین اب ایک اور تیسرا پرابلم یہ تین پرابلم یہاں پر ٹیکل کیے گئے ہیں وہ نوجوان جن کے والدین ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے یا وہ کم ہمت لوگ جو ان ایزاؤں سے گھبرا رہے تھے اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ بزرگ لوگ بڑے مخلصانہ انداز میں آ کر کہتے ہیں نوجوانوں سے کہاں اپنے کیریئر برباد کر رہے ہو اچھے بھلے تعلیم حاصل کر رہے تھے تم جا رہے تم کس کام میں پڑ گئے ہو اب تمہاری تعلیم اس درجے کی نہیں رہی ہے تمہارا کاروبار اچھا جا رہا تھا کیریئر تھا تمہارا پروفیشن بہت چمک رہا تھا اور تم اس کام میں پڑ گئے ہو دیکھو یہ تو ایک شخص نے تمہیں بدلا دیا دیکھو ہمارے راستے پر چلو راستہ صحیح یہی ہے ہم آخر بوڑھے لوگ ہیں ہمارا تجربہ ہے ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں ہم تمہیں اپنے تجربے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے ہی پر چلتے رہو اور کوئی اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا کوئی اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی اور اچھا اگر اللہ کے یہاں پکڑ ہوئی تو تمہاری طرف سے ہم جواب دے ہیں تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں اب یہ گویا کہ نہایت نا انداز مخلصانہ انداز بزرگانہ انداز اس میں یہ بات کہی جاتی تھی اب اس میں کیا کریں اس کا جواب دیا گیا وہ قارے کفر کفرزی آبر القبیر سبیلا اور کہتے ہیں یہ کافر ان سے کہ جو ایمان لے آئے ہمارے ہی راستے کی پیروی کرو چلے آؤ انہیں راستوں پر ول نہ ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو یعنی تمہاری خطاؤں کا بوجھ تمہارے گناہوں کی سزا ہم بھگت لیں گے وما ہوں بے حامری مری نہ خطایا ہوں من شے اور نہیں ہے وہ ان کی خطاؤں میں سے اٹھانے والے کچھ بھی ان نہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم البتہ وہ اٹھائیں گے لازمن پھر دیکھیے وہ لال عالمن اللہ الذين امنوا ولا يعلمن المنافقین اور یہاں پھر وہ لفظ آیا ولا يحملن اثقالهم وہ لازمن اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور جو, جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے بوجھوں میں اضافہ کر رہے ہیں وہ مزید بوجھ ہوں گے لیکن اے نوجوانوں اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہارے بوجھ جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے وہ تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے بلا یوس ان یوم قیامت اما قانو کانو اور ان سے لازمن پرس ہوگی قیامت کے دن جو اختراع وہ کرتے رہے تھے جو جھوٹ انہیں گھڑا تھا کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے جبکہ لا تذر و بھی ذرا قیامت میں کوئی نہیں ہے جان جو کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا لے یہ تیرہ آیات بلکہ یہ کہ اگر حروف مقطعات نکال دے تو بارہ آیات یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انقلابی اسلامی تحریک کے کارکن کے لیے یہ حرز جان بننے والی آیات ہے کہ یہ معلوم ہے کہ اس کے ذہن میں اس کے شعور میں پیوست ہو جائیں جیسے کہ پتھر پر کھود دیا جائے اس کا نقش ہو جائیں الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون صدق الله العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سورہ انکبوت کے کل سات رکوع ہیں پہلا رکوع جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ہے خاص طور پر دعوت اور تحریک اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں کارکنوں کو اس دور میں جبکہ پرسیکیوشن ہو ستایا جا رہا ہو مشکلات آ رہی ہوں قربانیاں دینی پڑے تو اس کے جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سب کا بہت ہی جامع جو بیان ہے اور رہنمائی ہے وہ اس رکو میں آ چکی ہے اسی لیے میں نے اس پر زیادہ وقت صرف کیا ہے کہ جو عام طور پہ دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان اتنا وقت جو نہیں لگایا جا سکتا تو یہ نوٹ کر لیجیے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا میں تذکرہ کرتا رہا ہوں كہ چند دنوں سے اس کا جو پانچواں حصہ ہے اس کا پہلا سبق جو ہے وہ اسی سوراڈ کبوت کے پہلے رقو پر مشتمل ہے اور یہ اس حصے کا یوں سمجھیے کہ بمنزلہ فاتحہ ہے اس حصے کے لیے اب جو بقیہ چھ رکو ہیں ان میں تین میں امبا رسول کا معاملہ آ رہا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں جو امباؤ رسول آ رہے ہیں تو بیچ بیچ میں خاص طور پر یہی جو مسئلہ ہے بیک گراؤنڈ میں جو مسلمانوں کے مسائل درپیش ہیں اور جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جن مسائل سے دو چار ہیں اور جو کچھ کے کشاکش جو ہے مکے میں ہو رہی ہے اہل کفر اور اہل ایمان کے ماں بہن تو اس کے یوں سمجھیے بٹوین دی لائنس وقفے وقفے سے اس کی طرف بھی اشارے ہیں پھر جو بقیہ تین رکو رہ جائیں گے ان تین رکوؤں میں دو لڑیاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں ایک لڑی میں خطاب ہے مشرقین عرب کی طرف اور ایک لڑی میں جو اہل ایمان تھے جو حدود سرسل پر ایمان لائے تھے جو ان مشکلات سے دو چار تھے وہاں بھی پھر گن کر دس ہدایات ان کو دی گئی ہیں لیکن وہاں یہی ہے کہ وہ بٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے لڑیاں وہ کٹا پھٹا معاملہ ہوگا جیسے کہ سورہ بکرا میں میں آپ کو بتا چکا ہوں یا سورہ نسا میں ولکت رسحا ندا قوم ہی اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف صفیم الفصنت خمسین عامہ تو رہا ان کے ماں بہن وہ ایک ہزار برس سے صرف پچاس برس کم ساڑھے نو سو برس حضرت نوح کا ذکر کتنی مرتبہ آ چکا ہے لیکن یہ بات پہلے کبھی نہیں کہی گئی یہاں کیوں کہی گئی اے مسلمانوں تم ابھی پریشان ہو گئے ہو ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں اور جیسے کہ سورہ انعام میں آیا تھا اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں وہی کا فقط رسول من قبل تو آپ سے پہلے ہمارے رسول تھے انہوں نے صبر کیا ذرا یاد کیجئے کہ ہمارے بندے لوہ نے علیہ سلاۃ وسلام ساڑھے نو سو برس تک صبر کیا تو اے مسلمانوں تم سوچو تم ابھی سے گھبرا گئے ہو یہ موج پریشہ خاطر کو پیغام لب ساحل نے دیا ہے دور وسالے بہر کبھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی فاقت احمد طوفان وہم تو اس کی قوم کو حضرت نوح کی قوم کو آپ پکڑا طوفان نے اور وہ ظالم سے گناہ گار تھے پنجے نہ ہوا صاحب صفی تھے تو ہم نے بچا لیا اس کو یعنی حضرت نوح کو اور کشتی والوں کو وجالنا ہے آیت اللہ عالم اسے ہم نے بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی وہ ابراہیم آ اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو اس قالد قوم ہی جبکہ اس نے کہا اپنی قوم سے اللہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کا تقوا اختیار کرو ذالکم خیر القم الم تم یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر اگر تم سب علم رکھتے انما تابد من دون اللہ اوسان یہ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر یہ تو صرف کچھ بت ہیں ان کے تھان ہیں جو تم نے بنا لیے ہیں وہ کا اور تم نے جھوٹ موٹ گھڑا ہوا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں کوئی صنعت نہیں نہ عقل میں نہ ہی کسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں ان نظیر اللہ تابد المند رزقا یہ لوگ جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہیں رسک نہیں دینے کا اختیار رکھتے تھب تگو ان اللہ رزق کا تو رسک تلاش کرو اللہ کے پاس اللہ سے مانگو رزق اللہ سے اپنی مشکل کشائی کی درخواست کرو اللہ سے اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کرو واب ہو اور اس کی بندگی کرو وشکرو اللہ اور اس کا شکر ادا کرو یقیناً اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے اب یہ ذکر حضرت ابراہیم کا کر کر طویل جو ہے ایک جملہ معترضہ آ رہا ہے کہ رخ موڑ دیا گیا ہے اس وقت جو کشاکش ہو رہی تھی حضور کے اور مشرقی مکہ کے درمیان اب ذکر اس کا ہو رہا ہے وہی تو قرضے اب خطاب ہو رہا ہے مکہ سے اور اگر تم جھٹلا رہے ہو فقط قرض عموم من قبل تو دیکھو تم سے پہلے بہت سی قوموں نے جھٹلایا وما الرسول رسول بلاب المبین اور ہمارے رسول پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے واضح طور پر اور صاف صاف پہنچا دینے کے اب القل کا صبح کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کیسے اللہ تعالیٰ تخلیق پہلی مرتبہ کرتا ہے پھر وہ دوبارہ بھی کرے گا ان نظال کا اللہ یسیر اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے کوئی سیرو لرد فن درو وہ تو ان سے کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کیسا بدال خلق کیسے اللہ تعالیٰ پہلے تخلیق کیا ہے اس خلق کو سم اللہ یم شی نشت پھر اللہ اٹھائے گا یا اٹھاتا ہے دنیا میں بھی ہو رہا ہے کہ کھیتی جو ہے وہ ختم ہو گئی پھر اگلی پھر فصل آ گئی پھر فصل آ گئی یہ تو ایک سائیکل چل رہا ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ تمہیں اسی طرح اٹھا دے گا نشت آخرہ جو ہے آخرت کی جو تمہیں اٹھانا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے ان اللہ اللہ کو یقین اللہ ہر شہر پر قادر ہے من شاہ و من شاہ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا رحم فرمائے گا وہ الہ تقلبون اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے ومان تم بھی جزیرہ فی الارض اور تم اسے شکست نہیں دے سکتے زمین میں سما نہ آسمان میں نہ زمین میں کہیں بھاگ کر نہ آسمان میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہو من دون اللہ بھی ولی ولا نصیر اور نہیں ہے کوئی تمہارا اللہ کے سوا نہ حمایت یعنی اللہ کے ورے یا اللہ کے مقابلے میں یہ دون کا لفظ بہت سے مانی دیتا ہے عربی زبان میں دیکھنا ہوتا ہے کس کانٹیکس میں کیا مانی ہے اس کانٹیکس میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ ولی ہوگا نہ نصیر ہوگا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار ولدین گے آیات اللہ والے قاہی اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا الاائے کا یسو بن رحمتی یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں وہ الائے کلحم عذاب العلیم اور ان کے لیے ایک عذاب ہے یہاں یہ جملہ مطلب ختم ہوا اور اب پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے فما کا نہ جواب قوم ہی تو نہیں تھا کوئی جواب حضرت ابراہیم کے قوم کا اللہ ان کالو سوائے کے کہ انہوں نے کہا ہو اور ہر ہو اس ابراہیم کو قتل کر دو یا اسے جلا دو پنجا اللہ من النار اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی آگ سے ان نفیزہ کل کہ آیا تن قومی یوم نون اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں وقال ان تخصم اللہ مبد کا مب فی الحیات دنیا اب یہ ہے جو بہت اہم جو بات ہے جو کہی ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو تم نے جو یہ اللہ کے سوا بت بنا رکھے ہیں انہیں پوچھتے ہو یہ بھی تم بھی جانتے ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تم بھی جانتے ہو کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تم بھی اور واضح میرے متنبے کرنے کے نتیجے میں تم آگاہ ہو چکے ہو کہ یہ تمہاری حماقت ہے لیکن تم کیوں چمٹے ہوئے ہو ممت بین کم فی الحال دنیا دنیا کی زندگی میں تمہاری باہمی محبتیں جو ہے وہ چمٹا رہی ہیں اب کیا کریں ہماری قوم ہے ہماری برادری ہے ہمارا خاندان ہے وہ سب یہی کر رہا ہے میں اگر چھوڑ دوں گا تو میں آؤٹ کاسٹ ہو جاؤں گا میں تو نکل جاؤں گا پھر برادری سے اکیلا آدمی کیسا رہے یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پھر جمع کر رکھتی ہیں جیسے عصبیت کا ذکر آیا تھا پچھلی صورت میں کہ اب عصبیت نہیں ہونی چاہیے اسی طریقے سے یہ عصبیت ہی نہیں بلکہ یہ کہ جتنے بھی رشتے داریاں ہیں دوستیاں ہیں کاروبار ہیں یہ معاملہ جو ہے کہ حق تم پر منکشف ہو چکا ہے تم جان چکے ہو کہ یہ صرف کوئی شے نہیں ہے یہ تم کر رہے تھے تمہارے آبا و اجداد نے جو رسمیں ڈالی ہوئی ہیں اور تمہیں میں نے متنوع کر دیا ہے تم نے اپنے جیو میں جھانک کر دیکھ لیا ہے اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھ لیا ہے اور تمہیں تم پر یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے پھر بھی تم جو چمٹے ہوئے ہو اپنے اس نظام کے ساتھ تو اس کا سبب صرف ایک ہے وقار وقارا اللہ اوسان مبت بتا بینک حیاتی دنیا تمہاری باہمی محبتیں جو ہیں دنیا کی زندگی میں وہ تمہیں چمٹائے رہتی ہیں یہی معاملہ ہے اس دنیا میں جب کوئی تحریک اٹھتی ہے اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے اور بہت مخلص لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں فرض کیجئے کسی شخص کو غلطی ہو گئی کوئی غلط رخ مڑ گئی تحریک اب وہ تحریک جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوئے اس کے نتائج جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقع تر ہم کسی غلط راستے پر آ گئے ہیں لیکن یہ کہ پھر وہ ایک عصبیت جماعت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر اس جماعت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہماری دوستیاں ہیں ہماری رشتہ داریاں ہیں ہمارے کاروباری تعلقات ہیں یا یہ کہ کچھ لوگوں کے تو اپنے مفادات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد ہر جماعت جو ہے وہ ایک فرقہ بن جاتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو ہے وہ تین چیزوں کا بندوبست کیا ہے ختم نبوت کے خلا کو پر کرنے کے لیے نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ پر تو جو خلا پیدا ہوا وہ تین چیزوں سے پر ہوا نمبر ایک قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا پہلا تو راس کر لیا تھا نئی کر لیا تھا نمبر دو ہر صدی میں مجدین کے اٹھانے کا اہتمام کر لیا ایسے لوگ اٹھاتے رہے نبی تو نہیں ہوں گے وہی نہیں آئے گی لیکن وہ دین کو تازہ کریں گے دین کی حقیقی تعلیمات جو لوگ بھول چکے ہوں گے دوبارہ یاد دلائیں گے دین کی اصل حقائق کی طرف متوجہ کریں گے اور تیسرے یہ کہ ایک جماعت ضرور قائم رہے گی حق پر لا تزال فی امتی طا القائدین الحق اب ہوتا کیا ہے ایک صدی میں کوئی ایک مجدد اٹھا اس نے محنت کی کوشش کی جد و جہد کی کچھ لوگ اس کے گرد آ گئے جمع ہو گئے عوان و انصار ہو گئے وہ ایک جماعت بن گئے لیکن یہ کہ اگلی نسل میں کیا ہوگا یہ لوگ جو آئے تھے اس کے ساتھ یہ تو آئے تھے فیس ویلیو پر اس کو قبول کر دیں گے یہ دعوت صحیح ہے لیکن ان کی اولاد اب اس لیے چمٹ رہی ہے کہ ہمارے والد تھے اس میں اب یہ اصلیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا تیسری نسل میں آ کر پھر یہ ہو جاتا ہے اتنے عرصے میں اس جماعت کا ایک حلقہ بن گیا اس کے آپس کی دوستیاں ہیں تعلقات ہیں لین دین بھی رشتے داریاں بھی ہو گئی ہیں لہذا وہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اب اس فرقے کے ساتھ چمٹ کر لوگ رہتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھاتا ہے اور پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہے اسی کام کو اثر نو شروع کرتا ہے یہی ہوتا آیا ہے اسی لیے ہر صدی میں مجدرین اس لیے کہ تیسری نسل میں آ کر دعوت جو ہے وہ لازم اور اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ حضور نے بھی فرمایا خیر و امت کرنی سم لذینہ یلو نہ ہوں سم لدینہ یلو نہ ہوں بہترین میری امت کا دور تو ہے میرا اپنا دور پھر وہ جو میرے بعد ہیں اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں تو تین نسلوں کو آپ نے خیر قرار دیا ہے اس کے بعد ظاہر بات ہے زوال آیا ہے ہمارے ہاں بھی آیا ہے جب حضور کی قائم کی ہوئی جماعت میں زوال آ گیا تو اور کون ہوگا بڑا سے بڑا شخص ہے جس کی قائم کی ہوئی کسی جماعت میں زوال نہ آئے یہ تو چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہر شخص کو ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں دین کا وہ کام کس کے حوالے اللہ نے کیا ہے کس کو توفیق دی ہے جو صحیح طریقے پر اس کام کو کر رہا ہے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے کسی جماعتی اصلیت جس طرح کسی قبائلی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی کسی جماعتی اصلیت میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے یہ ہے وہ اہم بات جو یہاں آئی ہے کالا تقسم ان دونوں اور کال مبنی فی الحیات دنیا ثم یوم قیامت یک فر باد حکم پھر قیامت تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے تم ابھی تو بڑی دوستیاں ہیں بڑا گٹھ جوڑ ہے وہ یلان و باز باز میں سے بعض دوسروں کو لانت کریں گے وما با النار اور تم سب کا ٹھکانا ہوگی آگ وما لکم ناصرین اور نہیں ہوگا کوئی تمہارے لیے مدد کرنے والے فامن لوت تو حضرت لوت ایمان لے آئے حضرت ابراہیم پر وہ ان کے بھتیجے تھے وقال انی مہاجر اللہ ربی اور حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلے آئے شام کی طرف قرآن مریض میں کہیں بھی پھر اس کے بعد یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کی قوم کا کیا حشر ہوا پیچھے ان کو ہلاک کیا گیا کیا ہوا و اللہ عالم ان لہو ہوا یقینا زبردست حکمت والا وہ لہو اسحاق و یعقوب اور ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا یاقوب جیسا پوتا دیا وہ جاننا پھر ضروری نبوت اول کتاب اور پھر ہم نے اسی کی نسل میں اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی یہ نوٹ کر لیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول اس دنیا میں ان کی نسل سے باہر نہیں آیا لیکن یہ کہ ان کی نسل کہاں کہاں پھیلی ہے یہ ہم نہیں جانتے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق ان کی نسل کتنی تھی کہاں کہاں گئی ہے یہ تورات نے تو محفوظ رکھا ہے صرف یعقوب کو اس لیے کہ بنی اسرائیل کیونکہ یہ لوگ ہیں اس اپنی نسلی وہ جو بات تھی اس کے حوالے سے حضرت یعقوب کے بارے میں تو ساری چیزیں موجود ہیں اور حضرت اسحاق کی کوئی اور بیٹا بھی تھا کہ نہیں تھا عیسو تھا مثلا تو وہ عیسو کہاں ہے اس کی اولاد کہاں گئی اس طرح بنی کتورا کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے حضرت کتورا سے تو ان میں سے صرف ایک کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ ہے حضرت شعیب جس سے نسل میں آئے ہیں مدین کی اولاد باقی کہاں گئے تو اسی طریقے سے یہ قیود اور حقیقت یہ اولاد ابراہیم کہاں کہاں پھیلی ہے جیسے کہ میرا گمان ہے کہ ہندوستان میں بھی آئی ہے نہ صرف یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے عیسو کی اولاد آئی ہو اور وہ یہاں پر آباد ہوئی ہو لیکن یہ کہ ان کا تعلق بھی یہ خاص طور پر برہمن طبقہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے ابراہیم کی نسل سے ہے برہما برہمن برہمن برہمن ابراہیم سے تعلق رکھنے والا برہمن تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظی جو ہے اس میں مناسبت موجود ہے واللہ عالم یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے اللہ یہ کہ کوئی شخص ہسٹری کا اس کو اپنا ریسرچ کا موضوع بنائے بڑا عالم ہو وہ لائبریریاں جو ہے کھنگالے اور پرانی تاریخیں دیکھے شاید وہ لہو و یعقوب و جاننا ضروریت ہند نبوت عمل کتاب ہم نے اسی کی نسل میں اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی طویل عرصے تک وہ نبوت و کتاب آتی رہی حضرت یعقوب کی اولاد میں پھر آخری نبوت و رسالت حضرت اسماعیل کی اولاد میں وہ آنا ہو اجرہ کی دنیا ہم نے اسے اجر جو ہے دنیا میں بھی عطا فرمایا وہ ان کی آخرت لمن صالحین اور یقیناً وہ آخرت میں ہمارے بڑے نیک بندوں میں سے ہے وہ لوتن اور ہم نے لوت کو بھیجا اس قال قوم ہی انکم لطاطون الفاشہ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے یہ جو قوم کہا گیا مجازن حقیقت وہ قوم ان کی نہیں تھی حضرت لوت جو ہے وہ تو بھیجے گئے ہیں ان شہروں کی طرف یہی ایک استثناء ہے ورنہ ہر قوم کی طرف رسول اسی میں سے بھیجا گیا لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد کوئی رسول کسی اور قوم میں ہو نہیں سکتا اس لیے آمورہ اور صدوم کی بستیوں میں جو بھیجے گئے وہ حضرت لوت ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے ہیں ان نقم القاتون الفاحش ہے تم لوگ بڑی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو باخبہ کا کم العالمین تمام جہان والوں میں کسی قوم نے تم سے پہلے یہ حرکت نہیں کی اب لمل خاتون کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے سبیل اور راستہ مارتے ہو یعنی فطرت کا راستہ تو یہ ہے اولاد ہوتی ہے تو ہوتی ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے تم نے جو راستہ اختیار کیا تو گویا کہ اس فطرت کی راہ کو تم کاٹ رہے ہو وہ افی نادی کو ملمن کر اور تم اپنی مجلسوں میں یہ اس کا ارتکاب کرتے ہو یہ ان کی بے حیائی کی اور جھٹائی کی انتہا ہو گئی تھی فما کانا جواب قوم ہی تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا کوئی اللہ کالو سوائے کہ انہوں نے کہا اے تین عذاب اللہ ان کو تمن صادقین اے لوت اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ قال رب القوم تو حضرت لوت نے دعا کی پروردگار میری مدد فرما ان مفصدوں کے خلاف ولما جات رسول ابراہیم ابل بشرا اور جب ہمارے جو ایلچی تھے یعنی وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بشرا لے کر بشارت لے کر حضرت اصاف کی ولادت کی کالو انا محل کو اہل حاضر کریا انہوں نے کہا کہ ہم ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان بستی والوں کو ان نہ کالو ظالمین یقیناً اس کے جو بستی والے جو ہیں اس بستی کے لوگ رہنے والے وہ بڑے ظالم ہیں گناہ گار ہیں کالا ان فیحا لوتا حضرت ابراہیم نے کہا اس میں تو لوت بھی تو ہے اسی بستی کے اندر کالو نہن عالم فیحا انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون کون ہے اس میں ہم اسے بچا لیں گے نجات دیں گے اس کو بھی اس کے گھر والوں کو بھی سوائے اس کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ ہوگی رہ جانے والوں میں ولما انجات رسول اللہ لوتن اور جب وہ ہمارے جو ہے وہ پہنچے حضرت لوت کے پاس سی ابہم ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے وہ ذاق اور ان کا دل جو بہت تنگ ہوا خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے وہ کال اللہ بلا انہوں نے کہا نہیں آپ نہ کوئی خوف کھائیں اور نہ کوئی رنجیدہ ہوں ان منجو کا واہلا کا ہم تو آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے گھر والوں کو علم راتا کا سوائے آپ کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں ہی میں ہے ان منزل اعلیٰ اہل حاضر قریت رجد من سما ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آفت ایک عذاب آسمان سے بما قانون یا سکون پر سبب اس فسق کے اور کھجور کے اور گندگی کے جو وہ کر رہے تھے ورکر ترکنا منہا آیتن بیہ اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے اس بستی میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ اس وقت تک موجود ہوگی جبکہ قرآن نازل ہوا ہے بھیا اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے بار بار تم گزرتے ہو ان بستیوں کے کھنڈرات کے اوپر سے بیہ رت قومی یا ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لے وہ الا مدین آخ شعیب اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو فقال یا قوم عبد اللہ اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو ورج یوم آخرہ اور دیکھو آخرت کے دن کی قیامت کے دن کی انتظار میں رہو امید میں رہو وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا بڑا تاثر مفت اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو بکر زبو ہو تو انہوں نے اس سے جھٹلا دیا فافت تم رجفت ہو تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے فاس بہ فی دار جاسمین تو وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہ گئے اوندھے وہ آدن و سمودا اسی طرح آد اور سمود وہ رقم میں مسا کے نکھن اور تمہیں معلوم ہے کہ ان کے مسکن کہاں تھے تمہارے لیے واضح ہیں کہاں رہتے تھے یہ کہاں آباد تھے بزیت الحم الشیطان و آ اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مشرکانہ افعال کو مزین کر دیا تھا اسی میں مگن سے خوش تھے فسد ہوں السبیل سبیر اور روک دیا تھا انہیں اللہ کے صحیح راستے سے سرات مستقیم سے جو سرات توحید ہے اس سے وہ قانو مستبصرین حالانکہ وہ تھے بہت ہوشیار بہت غور کرنے والے سوچنے والے بڑے دانشور تھے لیکن یہ کہ یہ بڑے دانشور جو ہے کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے بہت بڑا عقل مند انسان جو ہے وہ اپنے ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے یہ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے آج کل کے سائنسدان ہیں کتنی باریکیاں دیکھ رہے ہیں اس کائنات کی سب کچھ دیکھ لیا اللہ نظر نہیں آتا کہاں سے کہاں دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپس ہیں کتنے ٹریلین ٹریلین وہ لائٹ ایئرز کے اوپر دریافت کر رہے ہیں کہ نیا ستارہ وجود میں آ گیا سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کا دماغ اللہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف سے اندھے ہیں ایک آنکھ کھلی ہے ایک آنکھ میں اندھی تو اگرچہ وہ بھی تھے بڑے ہوشیار مستبصرین یعنی استفسار جو ہے یہ باب استفاد دیکھنا بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے مشاہدہ کرتے تھے آبزرو کرتے تھے سب کچھ تھے باقی سب کچھ نظر آیا انہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا وہ ساری جو ہے وہ ستاروں کی گزرگاہیں جو ہے ان کی تحقیق ہو رہی ہے لیکن یہ کہ میں خود کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں میری زندگی کا مال کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے بس پیدا ہونا کھانا پینا جانوروں کی طرح رہنا اور ختم ہو جانا is that all is that the end of over existence کیا موت پر ہمارے وجود کا خاتمہ ہو جائے گا تو کیا زندگی ہوئی عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں کتنا وقت تو گزر گیا بچپن کے اندر ابھی فہم ہی نہیں تھا لڑکپن ہے اس کے بعد نوجوانی ہے اس کے کچھ اپنے ہی اور اور جو ہے اس کا اس کی کیفیات ہوتی ہیں جب ذرا ہوش اور شعور آیا ہے ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطا کار ہیں ہم اور اس کے بعد پھر بڑھاپا آ گیا اور اس کے بعد وہ ہے نکلے کہلا بعد علم شیا بس یہی زندگی ہے یہ اشرف المخلوقات ہے یہ مسجود ملائک کی زندگی یہ ہے نہیں اصل زندگی تو ہے تو اسے پیمانا روز وردا سیدن آپ جاویدا ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی وہ زندگی تو ابدی ہے یہ تو اس کا چھوٹا سا حصہ علیحدہ کر کے ایک امتحانی وقفہ بنا دیا ہے اسے اسے ایک امتحانی وقفہ ہے تین گھنٹے کا نہیں تیس سال کا صحیح بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کوانٹیٹیو فرق ہے کوالٹیٹیو نہیں وہ قارون و فرعون و حامان اور ہلاک کیا ہم نے قارون کو بھی اور فرعون کو بھی اور حامان کو بھی ولقد ہوں موسا بل ان کے پاس موسا آئے تھے واضح کالی بات لے کر فستبرو سے انہوں نے زمین میں تکبر کیا وہ ماں کانو سابقین لیکن یہ کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے فکل بزم بھی ہم نے سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں فمن ہوں منصیم خاص حاصبہ تو ان میں وہ بھی تھے کہ جن پر ہم نے ایسی زوردار ہوا بھیجی جس میں پتھراؤ تھا وہ ہوا جو ہے ان کو پتھراؤ کر رہی تھی تو یہ قوم لوت پر بھی ہوا ہے اور بعض حضرات کے نزدیک قوم آت پر بھی علیہ و سمانیت القوم ایک ایسی تیز آندھی آئی ہے سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی کہ اس نے اٹھا اٹھا کر پٹخا ہے اور اس میں وہ کنکر بھی تھے وہ بلٹس کا کام کر رہے تھے اور سے بڑے پتھر تھے وہ کام کر رہے تھے میزائل کا تو یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے فمن من ارس اللہ علیہ ہاف سے مار وہ منہ منفر اور ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن کو چنگھاڑ چنگھار میں آ پڑا آ پکڑا یہ سمود اور اہل مدین تھے وہ بھی تھے کہ جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا یہ قانون کا معاملہ ہے جو سورہ قصص میں آ چکا ہے من نا اور وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا اور غرق کرنے کے دو طریقے ہوئے ایک تو یہ کہ جو قوم آباد تھی قوم نو جہاں تھی وہی غرق کیا وہی کا وہی لیکن یہ کہ ایک یہ ہے کہ فرعون کو اور اس کے فوج کو اور لاؤ لشکر کو ان کے محل سے نکال کر ان کی ان کے شہروں سے نکال کر لا کر اور سمندر میں غرق کیا وہ ماں کان علیہ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اوپر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلاکن قانون خصویر بلکہ یہ تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے مسل النظین تحزم ان اللہ اولیا کا مسل العنکبوت یہ بھی اس کی اس اس حصے کی ان تین رکوؤں کی بڑی اہم آیت ہے تمسیل ہے مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا حمایتی بنا رکھا ہے یہ حمایتی غیر مرئی بھی ہو سکتے ہیں جیسے یہ ہماری دیوی ہے یہ دیوتا ہے یہ اس کی کرپا چاہیے اس کا اس کی نظر کرم ہو یہ ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں ذرا ان کی طرف سے اگر کچھ ہمیں فیض پہنچ جائے اور یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں بھی مادری اعتبار سے بھی اور یہ جو بھی کاز اینڈ افیکٹ کا سلسلہ اس کے تحت بھی تو ہم آخر لوگوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں یہ ہمارے حمایتی ہے یہ ہماری مدد کریں گے لیکن واقعہ یہ ہے کہ سوائے ایک اللہ کی دوستی کے باقی ساری دوستیاں جو ہیں وہ بکڑی کے جالے جتنی بس مضبوط ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے مسل النظیر تخبوں میں اللہ لائے کا مسل العنکبوت جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پشت پناہ اور مددگار بنایا ہے کسی اور پر توکل ہے کسی اور پر سہارا ہے امریکہ ہماری مدد کرے گا وہ جو کچھ سن اکہتر میں ہوا وہ آپ کو معلوم ہے وہ بیڑا اس کا جہاز بھی آ رہا تھا لیکن یہ کہ کوئی مدد ہماری نہیں کی گئی کوئی نہیں ہے کوئی کسی کا سہارا بننے والا نہیں ہے سہارا تو اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے لیکن اس کو تم نے چھوڑ دیا اس کو سہارا نہیں بنایا مسل الخد اور مسل البوت اولیاء کا یہ بکری بھی تو ایک گھر بناتی ہے جالا بناتی ہے البیوت اور سب جانتے ہیں کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر وہ اس مکڑی کا گھر ہے لو کالو کے انہیں معلوم ہوتا ان اللہ ما من یا بن شہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جس جس کو یہ پکار رہے اللہ کے سوا کوئی شے ہے ہی نہیں وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا وہ تل کر اور یہ مثالیں ہیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے ان سے مگر وہی لوگ کہ جو علم رکھنے والے ہیں خلق اللہ سماوات والارض اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین تخلیق فرمائے بالحق حق کے ساتھ ان نفیز کل آیت یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے اب یہ جو بقیہ تین رکو ہیں اکیسویں پارے میں آ رہے ہیں یہ جیسا کہ میں نے کیا اس میں دو لڑیاں ہیں بٹی ہوئی ایک لڑی ہے خطاب اہل ایمان سے یہاں ایک جگہ آپ کو مل جائے گا کہ براہ راست خطاب دی ہے یا عبادی الزین امن یا الزین امن والا جو ہے جو مدنی صورتوں میں جو خطاب کا سیگا ہے وہ تو یہاں بھی نہیں آیا لیکن براہ راست خطاب کیا ہے لیکن یہ کہ اگر گنتی کریں گے تو کچھ دس احکام اور دیے گئے ہیں ان لوگوں کو جو دین کے لیے کسی محنت کے اندر جد و جہد میں اس کو غالب کرنے کی کسی کوشش میں اس کی تحریک میں اس کی دعوت میں لگے ہوئے ہوں اور اس میں ان کے لیے مصائب ہوں مشکلات ہوں تکالیف ہوں پریشانیاں ہوں تو ان کے لیے کیا ہدایات سب سے پہلی ہدایت سو ہدایتوں کی ایک ہدایت تتل ما علیہ کمن الکتاب تلاوت کرتے رہا کرو اس سے جو وہی کی گئی ہے آپ کی جانب کتاب میں سے یہی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حق میں بھی وطل ما کمن کتاب رب کا کلا مد کل تجد ولندی ہی کہ وہی بات سب سے بڑا سہارا بندہ مومن کا کیا ہے اللہ پر جتنا یقین ہوگا اللہ پر جتنا بھروسہ ہوگا اللہ سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی صبر کرے گا وسمر الما صبروں کا اللہ بلّہ اور اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑے ذریعہ یہ قرآن مجید ہے طرف ہو بے علی کم طرف ہو بے اللہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں القرآن و حبل اللہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کردہ حدیث ہے حضور نے فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اس کو یہ تری ہوئی ہے زمین سے آس تو وا قسم و بحب اللہ جمیا تو اس کے لیے یہ کہ قرآن پڑھا کرو اتنا ماحیہ علاقہ من کتاب واقم الصلاح اور قرآن کے بعد نمبر دو نماز قائم کرنا یہ نماز جو ہے عقیم علیہ ذکری یہ تاہا میں ہم پڑھ آئے ہیں حضرت موسا کو پہلی وہی ہو رہی ہے پہلی گفتگو ہو رہی ہے کوہ ٹور پر عقیم الصلاط علیہ ذکری ان تنہا فاشا منکر یقیناً یہ نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے بھی اور برے کاموں سے بھی بلا ذکر اللہ اکبر اور جان لو اللہ کا ذکر سب سے بڑی ہے یہاں ذکر کو علیحدہ نہ سمجھے یہی ذکر ہے قرآن جو از ذکر ہے ہم نے سورہ ہجر میں دیکھا از ذکر ازذکر انزل ذکر و انا لہو لہا تو ذکر میں سب سے پہلے قرآن ہے نمبر دو عقیم صلاح کا ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے قرآن تو ہے ہی مجسم ذکر نماز ذکر کے لیے ہے آج تیسری چیز کیا ہے ابھی معصورہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے دعا ہے آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے نکل رہے ہیں تو دعا ہے گھر سے باہر جا رہے ہیں دعا ہے گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے شیشہ دیکھا ہے تو دعا ہے کپڑے بدلے ہیں دعا ہے ہر کام کام کیجیے وہ لیکن یہ کہ آپ کا اس وقت اللہ کے ساتھ ذہنی رشتہ قائم رہتا ہے چوتھے نمبر پر جو بھی اور حضور نے فرمائے ہیں یہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور اللہ اکبر یہ بھی ذکر ہے تو یہ تمام شکلیں ذکر کی ہیں صرف کسی ایک شے کو ذکر نہ سمجھے ہمارے ہاں یہ بن گیا بس اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ذکر ہے نہیں ذکر میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہے من اتنا ماحولیا میں کتابیں عام فاشا ملک رزق اللہ اکبر تصنعون ایک تو یہ ہدایت ہو گئی اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو دوسری ہدایت ولا الكتاب اللہ بالتي احسن جنہیں پہلے تم سے کتاب دی گئی تھی ان سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے پر ان سے بات کرو تو بڑے ہی اسلوب سے کرو خوبصورتی سے کرو بات کو سمجھانے کے لیے کرو ان کی توہین نہ ہو ان کے جذبات کو آپ بھڑکنے نہ دیں ان میں حمیت جاہلی جو ہے اپنی امکانیت تک تو کوشش کریں کہ وہ بھڑکے نہ باقی پھر وہ جو کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہ ذمہ دار ہوں گے لیکن ان سے گفتگو کرو تو بڑے عمدگی کے ساتھ کرو ان لذیذ ظلم ہوں سوائے ان کے جو جرم میں سے نا انصافی پر تل گئے ہوں اب یہ استثنا جو دو معنی میں ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان سے مجادلہ کرو ہی نہ اور دوسرے یہ کہ اگر ان کے ساتھ کسی وقت کوئی سختی بھی کرنی پڑے کوئی سخت جملہ بھی کہنا پڑے تو اجازت ہوگی جہاں معلوم ہو جائے کہ یہ بھٹ گرمی کے اوپر جو ہے آ گیا ہے تو وہاں اس دو کا امکان پیدا ہو جائے گا وہ لیکن تمہیں ان سے کہنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لو تاکہ اب اس کو یہ سمجھیے کہ یہ ہمیں مسلمانوں میں جب کام کرنا ہے مسلمان سو گئے ہیں بھول گئے اپنے سبق کو انہیں یاد دلانا ہے تو اسی انداز میں انہیں یاد دلانا ہے بولو لو امن نہ ضلع لینا اُن ضلع الینا وزلا ان سے بھائی ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ اللہ و الاحو کو واحد اور یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے تمہارا خدا کوئی اور ہے ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے ورنہ لہو مسلم اور ہم تو اسی کے سامنے فرما بردارانہ اپنا سر جھکا چکے ہیں وہ قدار کتاب اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی جانبی کتاب نازل کی ہے فن نظین آتے نہ کتاب کتاب بھی تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یہود و نصارہ ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے یا جو ایمان لا رہے ہیں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آئے تھے کچھ لوگ جو حبشہ سے ایک وفد کی شکل میں اور مکے والوں نے انہیں ستایا بھی استحضا بھی کیا لیکن وہ لوگ وہ تھے جو پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے عیسائی تھے اور اب محمد پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوہرا جو دیا برطین وہ من ہاؤ لائے اور ان میں سے یعنی مشرقین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور بھی لا رہے ہیں یا لائیں گے روما یا آیات نا عید کا اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے وہی کہ جو نا شکرے ہیں اور جو کفر پر اڑ گئے ہوں اب ایک اور دیکھیے دلیل اب یہ حصہ جو ہے یہ دوسری ڈوری آ گئی کہ جس میں روئے سکون جو ہے مشرقین کے ساتھ رد و قدا والی بات ہے وما کن کا قتل من قبل ہی مل کتاب ارے نبی آپ تو اس سے پہلے اس قرآن کے آپ کے آپ پر نازل ہونے سے پہلے آپ کو کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے آپ دنیا بھی اعتبار سے پڑھے ہوئے آدمی ہیں ہی نہیں آپ نے تعلیم حاصل کی نہیں لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ولا تخت تو ہوئی کا نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے کوئی کتاب لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے عزل لطاب المبتل تو اس شکل میں تو جو اس کو باطل قرار دے رہے ہیں یہ لوگ جو جھوٹے کہہ رہے ہیں محمد کو اس شکل میں تو پھر ان کے پاس کوئی کا کوئی شک کرنے کی گنجائش ہو جاتی کہ یہ بڑا لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے مشق کرتے کرتے بہت اچھی چیزیں بھی لکھنے لگے ہیں اب ان کی زبان جو ہے مچ گئی ہے قلم جو ہے وہ مچ گیا ہے لہذا آپ قرآن جیسی شے بھی تسلیم کر لی انہوں نے اگر پہلے سے یہ عمل ہوتا ہے تو تم تو جانتے ہو کہ ہمارے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں وما کُن کا تدلوم ان قبل ہی ان کتابیں نبی آپ تو نہیں پڑھا کرتے تھے اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب ولا ہو گئی امین نہ آپ اسے اپنے دہنے ہاتھ سے لکھتے تھے ادھر نرطاب المبتلون تب تو ان لوگوں کو شک کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی بل ہوا آیات بینات و فیصد الدین اوت العلم علم بلکہ یہ تو آیات بینات ہیں بڑی روشن ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں سابقہ جو کتابوں والے ہیں وما ذہد و بے آیات نا اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم تھے انزل علیہ آیات رب ربی اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی ان کے اوپر کوئی نشانیاں ان کے رب کی طرف وہی باتیں جو مستقل طور پر چلی آ رہی ہیں کل انما انما الایات من اللہ نبی کہہ دیجیے نشانیوں کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ انما انا نذیر المبین اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں اولم یقین انا ہی اللہ علیہ کتاب کتابلہ علیہ کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے کیا یہ قرآن موجودہ نہیں ہے کتنی مرتبہ ان کو چیلنج کیا گیا اس قرآن جیسی ایک صورتی بنا لاؤ دس صورتیں بنا لاؤ کیا یہ موجودہ نہیں ہے کیا یہ عاجز نہیں آ چکے ہیں اب الگ تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں اگر تو حق کا تعلیم ہو ہدایت کا تعلیم ہو تو یہ نشانی بھی کافی ہے اولم یکفیم اللہ انزلنا اللہ علیہ کتاب علی اللہ علیہ النفیز علیہ الرحمت المذکر علیہ قومی یومنون یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے تذکیر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مانتے ہیں کل کباب اللہ بینی و بین قم کہہ دیجیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن اس نے مجھ پر نازل کیا ہے و معافی سماوات وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ولین آمن بل بات ہے اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں وہ کفر باللہ اور اللہ کا کفر کرتے ہیں اللہ قم الخاصر یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو خسارے پانے والے ہیں وہ یا تاجر کا بل یہ جلدی مچا رہے ہیں کہ آؤ عذاب ولہ اللہ حجر المسمہ اور اگر پہلے سے ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا لجا العذاب تو پھر ان پر عذاب آ چکا ہوتا بلا یل نہ ہوں اور وہ ان پر آئے گا تو اچانک آئے گا وہ حملہ یشرور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا یہ فاج کا میرا عذاب یہ نبی پھر دوبارہ یہ الفاظ آئے نوٹ کیجئے بہت لطیف بات ہے یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں وہ ان جہنم وہی تم بل کافرین حالانکہ جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی شہر کے باہر دشمن آ چکا ہو اور اس نے محاصرہ کر دیا ہو شہر والوں کو پتہ ہی نہ ہو تو اس طریقے سے وہ چونکہ غیر بڑھ ہی ہے جہنم نظر نہیں آ رہی ورنہ حقیقت میں تو جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے یوم یکشا ہوں جس دن کے عذاب ان کو آ کر ڈھانپ لے گا ان پر چھا جائے گا من فوق ہی امن فوقے ہوں نہیں ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی ان کے قدموں کے نیچے سے بھی وہ یقول و زو کو ماتون تم کا پھر کہا جائے گا چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ اب یہاں وہ تیسری ہدایت آ رہی دو پہلے میں نے گنوائی تھی اتن مل کتاب واقع اللہ اکبر دوسری ولا تجاد اللہ بلت یاسن الم اب دیکھیے تیسری یا عبادی الزین فیا یا میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو پورے مکی قرآن میں یہ آئے تھے براہ راست کتاب یا آئے گی آگے چل کر یا عبادی الزین اشرف الفسین باقی یا آ منو یہ مکی مدنی دور کی اصطلاح ہے یا عبادی الزین عامرو بڑا اس میں جو ہے نا بڑی عنایت ہے شفقت ہے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو ان عرضی واسعت میری زمین بڑی کشادہ ہے کیا مانی ہے اگر مکے میں تم پر تمہارا قافیہ تنگ کر دیا گیا ہے اگر مکے میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر رہتے ہوئے چھوڑ دو مکے میں یہ ہجرت کا اشارہ ہے در حقیقت ہجرت حبشہ جو ہے یہ اس کی طرف رہنمائی ہے اس آیت کے اندر کہ چلے جاؤ اگر یہاں برداشت سے باہر ہو رہا ہے تمہارے لیے ناقابل برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ اور نہیں مزید تو ہندر پاتے تو اس جگہ کو چھوڑ دو یا آمن عرضی میری زمین بڑی کشادہ ہے فیا صرف میری ہی بندگی کرو چوتھی ہدایت کل نفس ذائقت الموت دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے آج آ جائے کل آ جائے آج نہ آئے کل آ جائے گی آخر عمار اور یاسر کو ابو جہل نے اگر فرض کرو تو ذبح کر دیا ہے تو فرض کیجیے چند دن اور جیتے تھے موت تو پھر بھی آنی تھی نا تو کل نفس آئے پتہ موت اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے آج نہیں تو کل تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے اندر ہمت بنی رہے گی کہ میں خام کا اپنی زندگی بچانے کے لیے حق کو چھوڑوں اور باطل سے ساتھ بات کروں اس سے مصالحت کروں سم میں لینا اور پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے پانچویں بات عامر صالحات من الجنت غرفن ہمارے اس وعدے پر پختہ یقین رکھو کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ہم لازمن ان کو جگہ دیں گے اس جنت کے بالا خانوں میں جو سورہ فرقان کے آخری رقو میں آیا تھا وہ لائے غرفہ میں خانہ ملے گا تو من الجنت غرفن جنوں کے بالا خانے ملیں گے جنت کے تجری منترا کے و خالدین فیحا جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نئے ماجولا العاملین کیا ہی اچھا ہوگا عمل کرنے والوں کا عجر چھٹی بات صبر والا اور رب تبکر وہ لوگ کہ جو صبر کریں اور اپنے رب پر تبکل کریں صبر کرو اور توکل کرو دو ہی چیزیں ہیں جو آئے کھیلو صبر کرو برداشت کرو اور جو کچھ کرنا ہے اس میں توکل اللہ پر ہو اپنی ذات پر نہیں اپنی طاقت پر نہیں اپنی صلاحیت پر نہیں اپنی ذہانت پر نہیں اپنی فطانت پر نہیں اپنی لیاقت پر نہیں سارا توکل اللہ نہ مادی اسباب و وسائل پر اگلی ہدایت اور آ رہی ہے وقائی مندا ابت اللہ کامل میں نے کہا یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارا رسک جو ہے کسی کے قبضے میں ہے وہ روک دے گا اور تمہیں کیا کھاؤ گے کیا پیو گے وکائی دعوتن تم دیکھتے نہیں کتنے حیوانات ہیں زمین میں لا نہ رزق کہا کیا وہ اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں بڑا پیارے الفاظ ہے انجیل میں متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پہاڑی کا واز ہے اس میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے کہا کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے کیا پیو گے جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے نہ وہ کاشت کرتی ہیں نہ ہل چلاتی ہیں نہ بیج بوتی ہیں نہ فصل کاٹ کر کہیں رکھتی ہیں نہ گھٹے بھرتی ہیں پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتی ہے شام کو آسودہ ہو کر آ جاتی ہے تمہارا جو رب ان کو چڑیوں کو کھلا رہا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا اور کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے لباس کہاں سے ملے گا جنگل کی شوشن کو نہیں دیکھتے کہ جتنا خوبصورت لباس اس کو اللہ نے دیکھ رکھا ہے یہ جو بھی پودے ہیں اور جو پھول ہیں ان کے تو سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوقت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا ویسا خوبصورت لباس تو سلیمان کو بھی میسر نہیں تھا جو اللہ نے ان پھولوں کو دے رکھا ہے تو غور کرو جو وہ زمین کی اس گھاس پھوس کو ان پودوں کو اس قدر حسین لباس دے رہا ہے عمدہ لباس دے رہا ہے جو ابھی ہے اور کل نہیں ہوں گے یا یہ کہ کاٹ کر اور وہ چولوں میں جلا دی جائے گی گھاس تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنائے گا لیکن تم یقین نہیں کرتے توکل اور ایمان یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جائیں گی جتنا اللہ پر ایمان ہے اتنا ہی توکل ہوگا جتنا ایمان کمزور ہے توکل بھی نہیں ہو سکے گا والذین صبروا علی ربهم بل من دابت لا تحمل رزقها یہ سارے جو ہیں چوپائے اپنا رزق لیے نہیں پھرتے اللہ یرزقها و وہ اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی دے گا وہ ہوا سمع العلیم اور یقیناً وہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہ ہو کہ میرا بندہ بھوکا ہے میرا وفادار میرا سپاہی میرے دین کے لیے کام کرنے والا مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو احتیاط کی کوئی ضرورت ہے وہ نہ معلوم کس کے دل میں ڈالے گا کہ جو اس کے لیے ذریعہ بنا دے گا اس کو اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اب اس کے بعد وہ دوسری کڑی آ گئی کہ جس میں پھر اب وہ مشرقین مکہ سے ولا ان سال من خلق منفرا میں لرد اور سخر شمس اور قبر اور ان سے آپ پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو یقول اللہ وہ کہیں گے اللہ نے فالنا یو فکون پھر پھر کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ فکر اس لمن میں یہ عباده تو له اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے معاف ماپ کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے ان اللہ بالکل نشائن علی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وہ ان چالتا ہوں من میں سمائے مان خواہ ابھی لردم باد میں ہوتے ہیں اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے برسایا آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اللہ وہ کہیں گے فوراً اللہ نے کیا بولے الحمد للہ پھر کل حمد کل شکر بھی اللہ ہی کے لیے ہے بل اکثر یاقلون لیکن یہ لوگ ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی اب اگلی اور ہدایت آ رہی اہل ایمان کے لیے دنیا اللہ دار الخرت دیکھو مسلمانوں یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں کھیل ہے کچھ جی کا بہلا لینا ہے یہ ڈرامہ ہے جو ہو رہا ہے یہاں بادشاہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے بادشاہ جیسے ڈرامے میں بادشاہ ہوتا ہے لیکن جب مرے گا تو کیا وہ بادشاہ کہاں لے جائے گی ایسے ہی ڈرامے سے نکل آئے گا لباس اتار دے گا تو ایک ایکٹر کا ایکٹر ہے چاہے وہ فقیر تھا پہلے ڈرامے کے اندر اور دوسرا ایکٹر جو ہے بادشاہ تھا باہر نکل کر تین گھنٹے کے بعد دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ وہ فقیر فقیر ہے یہ ہے سا ہے لیکن یہ کہ ان دارن آخرت الحیوان یقیناً آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی زندگی وہ ہے لو کانو یا لمون کاش کے ہمیں معلوم ہوتا لو کنہ نالم کاش کے ہمیں معلوم ہوتا یہ بھی نوٹ کر دیجیے آخرت کو صرف مان لینا کہ ہاں آخرت ہے باقی بادل موت ہے یہ کافی نہیں ہے یہ معلوم ہو کہ اصل زندگی وہی ہے میں نے جو اس کی تشویش جو ہے بیان کی ہے بعض مواقع پر کہ ایک کتاب ہوتی ہے ایک سبزی بادشاہ بھی ہوتا ہے اس کا کوئی زمینہ بھی ہوتا ہے چھوٹا سا زمینہ ہمارا جو تصور ہے وہ یہ کہ اصل کتاب زندگی تو یہ دنیا کی زندگی ہے ہاں ایک زمینہ لگا ہوا ہے آخرت کا اس کی اہمیت ہمارے نزدیک اتنی ہے زمینہ ہے بس دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے ہونا کیا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو نباچا ہے اصل کتاب جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے یہ ریشو پروپورشن کم سے کم حالانکہ ویسے تو فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کوئی ریشو پروپورشن ہو ہی نہیں سکتی ایک لامحدود زندگی اور ایک محدود زندگی کیا کیا اس میں ریشو پروپورشن ہوگی لیکن یہ کہ پھر بھی اگر کوئی کرنی ہے تو دیباچا اور کتاب کتاب زندگی اصل موت کے بعد کھلے گی یہ دیباچا ہے یہ مقدمہ ہے ہم نے کیا سمجھا اصل زندگی کتاب زندگی یہ ہے ہاں ایک زمینہ بھی اس کے ساتھ ہے جس کا نام آخرت ہے فائدہ رکھے وہ فلفل پھر انہیں مشرقین سے پھر خطاب ہو رہا ہے اور یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں دا اللہ مخلصین اللہ الدین تو پھر یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فلما نجاؤ البر اور جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف ادا ہو تو پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں بے یکفرو پھر بھی ميں نہ ہوں تاکہ یہ ناشکری کریں اور کفر کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کی بھلے اعتمد ہوا تاکہ بس مزے اڑا لیں بس سو يا پھر یہ جان لیں گے اللہ صوفت عالمون اصل حقیقت کھلے گی اولم الم ذرا جالنا ہر یہ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا ہے وہ وہی تو حت الناس ہی اور لوگ جو ہے اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے باقی عرب کے اندر تو امن و امان تھا ہی نہیں افب اب نعمت اللہ فرو تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ کفران کر رہے ہیں اللہ لما جا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کر دی اور اسی طرح وہ شخص کہ جس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی تقسیم کر دی جبکہ اس کے پاس آیا یہ دونوں ہم بدن جرم ہیں یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن جو ہے خود تصدیق کر کے اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہ گار کوئی نہیں لیکن یہ بھی سوچ لو اگر واقعی تم یہ اللہ کا کلام ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تم اس سے تصدیق کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں اللہ صفی جہنم و دل تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانا نہیں ہے ان کافروں کا اور آخری آج جو ہے پھر اسی سیزے میں وزین جاہدوفینہ اہل ایمان کے لیے جوئی کے لیے گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو وہ لذینا بولنا وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کریں محنت کریں کوشش کریں جد و جہد کریں قربانیاں دیں اشار کریں انہیں مطمئن رہنا چاہیے ہمارا پختہ وعدہ ہے موقع وعدہ ہے ہم لازمن ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف للہم سو بولنا وہ اللہ اللہ موسرین اور یقین اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اہل احسان کے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین اس درجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوں تو اللہ ان کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی نصرت ساتھ ہے اللہ کی مدد ساتھ ہے اللہ کی تائید ساتھ ہے بارک اللہ علی و عظیم و القرآن العظیم و نفانی ویاکم بالآیات و ذکر الحکیم